جناب زیاد بن صبح کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی میں نے اس دوران میں اپنے ہاتھ اپنے یعنی کھوکھوں پر رکھ لیے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کیفیت نماز میں سلیب یعنی مسلوب سے مشابہت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کرتے تھے ابو داود حدیث نمبر نو سو تین